ببركة إن الله ملائكته يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله للنبي المجي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا يا سيدي سيدي يا رسول اللہ حمد و سلاد کے بعد معذام کرام رفیقان ملت تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کل آپ نے چودہ پارے تک کی اجمالی تفصیل سماعت فرمائی آج جو پارا اور جو سور مبارکہ ہمارے سامنے زیر بحث ہے پارا ہے پندرہ اور سورہ مبارکہ ہے بنی اسرائیل اس کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کے سلسلے میں ہوتی ہے ارشاد باری تعالی ہوا سبحان الزی سرابی لئیلا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 من آیا کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں ان نہ سمی البصیر بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے یہ اس کا مرادی معنی ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلاح السلام کو معراج شریف اس وقت کرائی گئی جب کافروں کو سرکار علیہ السلاط والسلام سے بہت سخت خطرہ تھا اور انہوں نے سرکار علیہ السلاط وسلام کو بے شمار اذیتیں اور آپ کو ذہنی تکالیف پہنچائی یہاں تک کہ سرکار علیہ السلاط والسلام کو نظر بند کر دیا گیا بے شمار تکالیف اور آپ کو باطنی تکلیفیں پہنچائی گئی اور اس بات کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جب بندے کی طبیعت خراب ہو اس کو ذہنی پریشانی ہو جائے تو ایک سمجھدار طبیب اس کو کہتا ہے کہ آپ علاج کے ساتھ ساتھ ماحول بھی تبدیل کریں اس ماحول سے کسی خوشگوار ماحول کی طرف جائیں جہاں کی آب و ہوا اچھی ہو سبزہ ہو بہترین مناظر ہوں تاکہ آپ کی طبیعت میں خوب ایک ذوق پیدا ہو آپ کے مزاج میں وسعت پیدا ہو اور آپ اللہ رب العزت کی قدرت کے مناظر کو دیکھ کر اپنے باطن میں سکون پائیں تو یہ ہوگا کہ جب تم ماحول کو تبدیل کر دو گے اور یہاں کے ماحول کو چھوڑو گے تو روزانہ جن کے تم چہرے دیکھتے ہو اب نہیں دیکھو گے تو تمہارا ذہن سکون میں رہے گا روزانہ جس مسئلے پر ڈسکس کرتے ہو تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دو گے تو تمہارا ذہن سکون میں آ جائے گا روزانہ جس جگہ سے جس گلیوں سے جس جگہ سے تم گھومتے ہو وہ ذہن میں جو تمہاری منقش ہو چکی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ چھوڑ دو اور ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر یہ گلیاں نہ ہو بلکہ وہاں پر اللہ رب العزت کے بہترین قدرت کے بنائے ہوئے مناظر ہو جس کے دیکھ کر آپ کی طبیعت خوش ہو تو یہاں سے ہوتا کیا ہے کہ دوائی کے ذریعے تمہاری صحت کا علاج ہو جائے اور سیر و تفریح کرنے کے ذریعے تمہارے باطن اور تمہارے ذہن کی جلا ہو جائے تو طبیب گویا کہ یہ معالج اور یہ علاج گویا کہ تجویز کرتا ہے تو بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں نے بے شمار ذہنی کو اور ذہنی اذیتیں پہنچائی تو بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو حاضر قدرتی نظائر کے لیے دنیا کی سیروں کے لیے بھیجتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذہنی کوف محسوس ہوئی اور باطنی اذیتیں انہوں نے نے پہنچانا شروع کی تو اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کے لیے بلا دیا آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی آپ کو زمین و آسمان کی سیر کرائی آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی آپ کو سات و آسمانوں کی سیر کرائی سب سے بڑی چیز انسان کا سکون اگر طبیب یہ کہے کہ تو جا اور کشمیر کی وادیوں کے سحر کر سواد کے مناظر کو دیکھ یہاں تک کہ مری کے مناظر کو دیکھ تاکہ تیری فطرتی تبدیلیاں پیدا ہو اللہ کے قدرتی مناظر کو دیکھ کر تیرا دل گویا کہ خوش ہو تو ہم جیسے انسان کا سکون تو ان وادیوں میں ہوا کرے لیکن نبی پاک کا سکون اللہ کے دیدار میں ہے تو جب کافروں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذہنی طور پر بہت پریشان کر دیا تو سرکار کو ذہنی سکون دونے کے لیے سرکار کے ذہنی سکون پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے معراج کے واقعے کا مرقع کیا اور اپنی زیارت سے نبی پاک کو سکون قرار دے دیا تو سرکار نے سراط السلام کو جب مہراج شریف کرائے گی اس کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ سرکار نے سراط السلام کو کل بھی سکون ملے اور دیکھیے جب بندہ مصروف ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے کاروبار میں ہمیشہ مشہور رہتا ہے سال تک پریشان رہتا ہے میں کہتا ہوں وہ ایک مہینے کے لیے جس کو پکنک کہتے ہیں اس طرف نکل جائے اللہ رب العزت کی قدرت کے مناظر کو دیکھنے کے لیے نکل جائے جو شریعت کے جائز تقاضے اس میں تو میں کہتا ہوں وہ ایک مہینہ اس کو دس سال کے لیے دوبارہ چارج کر دیتا ہے کہ اب اس کا ذہن اتنا فریش ہو جاتا ہے اس کے ذہن اور اس کے گویا کے تصورات اور اس کے خیالات اس قدر وہ سطح آ جاتی ہیں کہ جو جس معاملے کے وہ ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا تھا لیکن اپنی جان کو تفریح دینے کی وجہ سے اور سیر و تفریح کر کے باطن گویا کے نتائج پانے سے باطن سکون کے پانے سے اب اس کے اندر ذہنی اور تصور میں اس کے خیالات کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ جو ایک مہینے کے لیے جس ماحول کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اب وہ دس سال کے ان لوگوں کا گویا کے مقابلہ کر سکتا ہے بچن کہ جب بندے کے ذہن کو سکون ہو اور سکون کے لیے نفسیات کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کو تبدیل کر دے علاقے کو تبدیل کر دے ماحول کو تبدیل کر دے جس چہرے کو آپ روزانہ دیکھتے ہیں اس چہرے کو دیکھنا تبدیل کر دے اس ماحول سے دوسرے ماحول کی طرف چلے جائے اس آبادی سے دوسرے آبادی کی طرف چلے جائے تاکہ جب دوبارہ آپ لوٹ کر اس آبادی میں آ جائے تو آپ کا ذہن شروع کے لحاظ سے بالکل تازہ ہو ان لوگوں کو دل کرنے کے لیے ان لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں کے و تفہیم کے لیے آپ دوبارہ گویا کہ چارج ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب مکہ کی زندگی اور ایک لمبا عرصہ جب سردار نے مشقتیں برداشت کی تکالیف برداشت کی کافروں کے کو برداشت کیا ان کے ناپاک ارادے کو برداشت کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے آپ کو سکون کل پہنچانے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے صبر کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے آپ کے کل میں سکون پیدا کرنے کے لیے معراج کا واقعہ مرقع کیا اور آپ کو معراج بلایا اور آپ کا سب سے بڑا سکون جو آپ کے رب کی زیارت تھی اس کو کرا کر آپ کو آنے والے اوقات کے لیے دوبارہ گویا کہ آپ کو مسلم فرما دیا تو میرا شریف صرف اور صرف اس سرکار کے سکون کے لیے کرائی گئی ہے سرکار کے ذہنی سکون کے لیے آپ انداز لگائیے میرے نبی کا مقام اللہ اکبر سرکار کی صلاح السلام کو اگر بے سکونی ہوتی ہے اللہ رب العزت آپ کو زمینوں کے سیروں کے لیے نہیں بلکہ آسمانوں کی سیروں کے لیے بلاتا ہے اور آسمانوں کی سیروں کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت اس مکان سے نکال کر آپ کو لا مقام پر لاتا ہے اور اپنے جلوے سے آپ کو مستفیض فرماتا ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو سکون عطا فرماتا ہے تو یہ میرا شریف کا جو ذکر ہے یہ خصوصاً میرے نبی کا ایک بہت عظیم معاوضہ بڑا فائق کا مورچہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار عجائبات کو ملاحدہ کیا اور سب سے بڑی بات جو آپ کے قلب کو سکون پہنچا وہ تھی اللہ رب العزت کی معراج شریف کے سلسلے میں میں نے تفصیلی بیان یہاں پر کیا ہے اس کے نکات اور اس کے گویا کے دیگر فوائد میں نے تفصیلی پیش کیے ہیں وہ انشاءاللہ جب ہماری سیڑھی منظر عام پر آئے گی تو اس میں انشاءاللہ الگ سے تقریباً وہ دو گھنٹے کے قریب کا بیان ہے اس میں میرا شریف کا مکمل تفصیلی واقعہ ہے کیونکہ اس تشریح اتنا وقت نہیں کہ جناب اس کے تمام گوشوں پر گویا کہ ہم تشریح کر سکیں صرف یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے ارد دوں کہ معراج شریف جو سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کرائی گئی یہ بہت قلیل ہی عرصہ تھا بہت قلیل وقت تھا اور قلیل وقت یہ کہ قلیل کہنا بھی اس کے لیے مختصر ہے یعنی قلیل سے بھی قلیل وقت تھا لفظ قلیل بھی اس کے لیے گویا کے بڑا لگتا ہے لیکن میں کہتا ہوں قلیل کے قلیل کو اگر بھی نکالا جائے تب بھی اس سے بھی قلیل وقت تھا جو سرکار سلام گویا کے سات و آسمان اور کروڑوں خربوں سال کی سیر کر کے آپ گویا کے دوبارہ تشریف لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمراج اور اس عظیم موضوع کو اللہ رب العزت نے سبحان کے نام سے بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے ایک مختصر سے عرصے میں اپنے بندے کو کو لے گئی عقل اس بات نہیں مانتی ہے کہ رات کے مختصر سے عرصے میں مکہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر ہی تین مہینے کا تھا وہ بھی رات کے قریب عرصے میں ہوا بیت المقدس سے پہلے آسمان کا سفر کئی ہزار سال کا تھا وہ بھی گویا کے رات کے ادنا عرصے میں ہوا سات آسمان کے ہزاروں خربوں کروڑوں سال کا سفر وہ بھی رات کے ادنا گویا کے ساتھ کے اندر طے ہوا عقل اس بات کو نہیں مانتی ہے عقل کہتی ہے ایک کام نہیں ہو سکتا انسان یہ کام نہیں کر سکتا لیکن انسان یہ کام ضرور نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کے لیے کام محال نہیں اگر یہ کام کرنا اللہ کے لیے محال ہو تو یہ اللہ کی ذات میں نقص ہوگا اللہ کی ذات میں عائد ہوگا اور اللہ سبحان ہے ہر نقص سے پاک ہے ہر عائد سے پاک ہے تو اس آئے کریمہ کے شروع میں سبحان کہہ کر معراج پر جتنے عقلی اعتراض قائم ہونے والے تھے اللہ نے سب کا رد کر دیا کہ خبردار شیر کون کر رہا ہے مصطفیٰ شیر میں کرا رہا ہوں کیونکہ میرے لیے اس کائنات میں کوئی چیز غیر ممکن نہیں کوئی چیز محال نہیں وہ تمہارے لیے محال ہے وہ جسمانیت کے لیے ہم مہار ہے میں جسم سے پاک ہوں میں قادر مطلق ہوں میری ذات سبحان ہے جو عیب سے پاک ہے نقش سے پاک ہے کمزوری سے پاک ہے بھول سے پاک ہے سوچنے سے پاک ہے تو یہاں پر جو سیر کرائی گئی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی اور واقعی میں جس بات کو موجہ کہا جاتا ہے وہ عقل سے ورا ہوا کرتا ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم معوجہ ہے جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرح فرمائی کہ محبوب تیرے رب نے جس کی صفت جس کی صفت خاص راستہ سبحان ہے وہ تجھے رات کے ایک مختصر سے عرصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک مسجد حرام سے مراد بیت اللہ مسجد اقسا سے مراد بیت المقدس اب اس میں بھی علماء نے نتائج بیان فرمایا خصوصاً تفسیر کبیر کے اندر کہ مسجد حرام ابھی تک مسجد بنی نہیں تھی کیونکہ جس وقت سرکار نے سلاد اسلام کو مہراج ہوئی کیونکہ یہ تو فتح مکہ کے بعد سرکار نے بتوں کو توڑا اور بتوں کو نکالا اور مسجد حرام کو گویا کے بتوں سے پاک کیا اور اس مسجد کو مسجد حرام کا نام لیا اور معراج تو ہجرت سے پہلے ہو رہی ہے مکہ تو ہجرت کے بعد پتا ہوا ہے یعنی ابھی گویا کے مسجد حرام مسجد بنی نہیں لیکن اللہ رب العزت نے اس جگہ کو مسجد حرام فرمائی جہاں سے سرکار کو معراج ہی اور مسجد اقسا جو مسجد اقسا بننی تھی وہ تو حضرت عمر کے دور میں تھی کہ حضرت عمر نے وہاں سے عیسائیت کے تسلط کو توڑا اور گویا کے بیت المقدس کو تمام عظائب اور تخلیف سے پا کر کے اس مسجد کو مسجد اقسا بنایا تو یہاں پر سرکار نے اسلام کو غیب کی خبریں دی جا رہی ہیں کہ محبوب جہاں سے تو جا رہا ہے نا یہ جگہ مسجد حرام بنے گی اور جہاں کے لیے تو جا رہا ہے تیرے غلام اس جگہ کو فتح کر کے مسجد اقسا بنائیں گے اب یہ غیب کی خبریں کیوں دی گئی اس لیے دی گئی کہ دیکھیے مثال کے طور پر آپ کسی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ جناب اس کاروبار میں مجھے نفع ہوگا کہ گویا کہ نفع ہوگا یا نقصان ہوگا لیکن اگر کسی ذرائع سے آپ کو پتا چل جائے کہ جس مال کو جس شے کو حاصل کرنے کی میں اتنی کوشش کر رہا ہوں اگر مجھے اس میں نفع ہے تو آپ کو کتنا سکون پہنچے گا کہ یہ میری ساری محنتیں گویا کہ ضائع نہیں ہے تو بلا تشریح بلا تمسیل یہ بات سمجھیے سرکار کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ لوگوں کے گھر بتوں سے پاک ہو جائے اور خصوصاً اللہ کا گھر بت سے پاک ہو جائے اور مسجد حرام جس کے عمارت کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے ہیں سرکار کی تبلیغ کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا تھا کہ خانہ کعبہ بدھ کی پلیتی سے پاک ہو جائے اور یہاں سے سارے بدھ نکال کر پھینک دیے جائے تو نبی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سکون دیتے ہوئے فرماتا ہے محبوب تیری تبلیغ رنگ لے آئی تیری محنت رنگ لے آئی آج اگر کافی تجھے محاصرہ کر دیتے ہیں تیری نظر بندی کر دیتے تو یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ جہاں سے جا رہا ہے یہ بت خانہ نہیں مسجد حرام بنے گا مسجد حرام بنے گا اور جہاں تو جا رہا ہے وہ عیسائیوں کا تسلط نہیں ہوگا محبوب مسجد رسا ہوگا یعنی سرکار سلام کو آنے والے احوال سے بتا دیا گیا کہ آپ کی تبلیغ کامیاب ہو گئی آپ نے جو دس سال محنت کی ہے اور کافروں تو یہ سمجھا کہ آپ کو کسی کمرے میں بند کر کے گویا کہ یہ کر رہے ہیں کہ اب آپ سے جان چھٹ جائے تو اللہ نے فرمایا نہیں محبوب تیری تبلیغ رنگ لے آئی تیری تبلیغ یہی تھی کہ مسجد حرام مسجد حرام بنے بیت اللہ بتوں کی نجاستیں وہاں سے نکل جائیں اور وہ پاک صاف ستھرا ہے اور ہو جائے تاکہ وہاں پر زائرین متقفین اور طباف کرنے والے زائرین وہاں پر آئے تو محبوب سن تو محنت جو کر رہا ہے تیری محنت کو کافر ضائع نہیں کر سکتا تیری محنت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی جہاں سے تو اٹھ رہا ہے آج تو بت نظر آ رہے ہیں لیکن تیرا رب جو خیب کو جاننے والا ہے کل کی بات کو جاننے والا ہے وہ تجھے کل کی بات سے واقف کرتا ہے کہ جہاں سے تو جا رہا ہے یہاں سے سارے بت ہٹ جائیں گے اور یہ مسجد مسجد حرام بن جائے گی تو دیکھیے مسجد حرام کی بشارت بھی دو لفظ استعمال کیا گیا میرل مسجد الحرام ہے انل مسجد اقسا مسجد حرام سے مسجد اقسا لے جایا گیا جبکہ وہاں پر مسجد حرام اس وقت بنی نہیں تھی مسجد اقسا اس وقت تھی نہیں تو سرکار کی اصلاح سنا تو محض سکون کے لیے آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اطمینان کے لیے یہ سمجھ لیجیے کائنات بھی میرے محبوب کو خوش کرنے کے لیے بنائی گئی ہے معراج بھی میرے محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہے اور قیامت بھی میرے محبوب کی شان بتانے کے لیے ہوگی کیونکہ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا قیامت کیوں بولے حساب کتاب میں نے کہا اللہ تو عالم الغیر سب پتا کون کس نے کتنی نیکی کی کس نے کتنی برائی کی سب پتا ہے اللہ کو کہ کس نے کتنی نیکی کی کس نے کتنی برائی کی ہے پھر بھی دیکھیے امت حضرت آدم کے پاس جا رہی ہے حضرت موسا کے پاس جا رہی ہے حضرت نو کے پاس جا رہی ہے وہاں سے پھر سرکار کے پاس آ رہی ہے یا اللہ تو قادر مطلق ہے تو عالم الغیب و شہادہ ہے تو جانتا ہے میں نے کتنی نیکی کی کتنی برائی کی کیا ضرورت تھی قیامت کے مندر کو برباد کرنے کی قبر سے ڈائریکٹ اٹھا کر جنتی کو جنت میں ڈال دیا جاتا جنمی کو جنت میں پھینک دیا جاتا لیکن قیامت کے دن اٹھانا اور وہ منظر دکھانا کیا سبب ہے وہاں شان مصطفی دکھانی جانی اس لیے کہ قیامت کے دن ہر فرق خلق کا ہر فرق وہاں پر موجود ہوگا بڑی بڑی شان بڑی بڑی عظمت والے حضرت آدم جیسے نبی جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فخت فی ہی روح میں نے آدم نے اپنی روح کو پھونکا ہے ایسے انبیاء وہاں پر ہوں گے موسا کلیم اللہ وہاں پر ہوں گے جن سے اللہ رب العزت کلام فرماتا تھا ابراہیم خلیل ہوں گے جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا تھا اسماعیل زبی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے نکلے تھے بڑے بڑے انبیاء وہاں پر ہوں گے علیہ السلام جو روح اللہ ہوں گے لیکن تمام انبیاء کرام کچھ نہ کر سکیں گے مصطفیٰ وہاں پر بہت کچھ کر کے دکھائیں گے تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شفاعت مصطفیٰ نے ہی کرنی ہے تو حضرت آدم کے پاس کیوں بھیجا جا رہا ہے جب شفاعت مصطفیٰ نے ہی کرنی ہے تو گویا کہ نو علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا جا رہا ہے تو علماء الشاہ اور علماء ربانی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت آدم کے پاس اس لیے بھیجا جا رہا ہے نو علیہ السلام کے پاس اس لیے بھیجا جا رہا ہے اللہ جانتا ہے کہ شفاعت مصطفیٰ کریں گے لیکن دیگر بڑے بڑے لوگوں کے پاس اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ اگر ڈائریکٹ مصطفیٰ کے پاس بھیج دیا جاتا تو کہیں یہ نہ کہتے یہ کام تو ابراہیم بھی کر سکتے تھے یہ کام تو موسا بھی کر سکتے تھے یہ کام تو آدم بھی کر سکتے تھے تو اللہ نے میشر کا میدان جو برپا کیا اور تمام بڑی بڑی ہستیوں کے پاس جو عوام جائے گی مخلوق جائے گی تو وہاں پر صرف یہ بتانا ہے کہ میری بارگاہ میں بڑے بڑے جو نہ کر سکے وہ میرا محبوب کر کے دکھائے گا سارے بڑے وہاں پر کہیں گے از الا غیری اظہبو از غیری کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ اور میرے محبوب کہیں گے انا لہا انا انا لہا لہا میں تو اسی لیے ہوں میں تو اسی لیے ہوں تو لہذا جو کہتے ہیں کہ اللہ جب دیتا ہے تو نبی کے پاس جانے کی کیا ضرورت میں نے کہا پھر اس عقیدے پر ڈٹے رہنا اور قیامت کے دن بھی اسی عقیدے پر رہنا وہاں تو حضرت آدم بھی کہیں گے کہ مصطفیٰ میری شفاعت کرو وہاں تو موسا بھی کہیں گے مصطفیٰ میری شفاعت کرو اور بخاری اور بے شمار حریف ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا کھولوں گا اس کے بعد انبیاء شفاعت کریں گے اس کے بعد اولیاء شفاعت کریں گے اس کے بعد دیگر مقربین شفاعت کریں گے تو اللہ رب العزت میرے حبیب کو مقام محمود پر فائد فرما کر یہ رتبے اور درجات کا فرمائے گا المختصر چاہے قیامت کا منظر ہو چاہے شب معراج ہو چاہے دنیا کی آبادی ہو سب میرے مصطفیٰ کی خوش کے لیے ہے تو ہمیں یہی چاہیے کہ اگر رب کو خوش کرنا ہے تو محدود مصطفیٰ کی اتباع کریں ان کی اطاعت کریں ان سے سچی محبت کریں دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمارے قول کو ہمارے عمل میں تبدیل فرمائے درد پاک پوری سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں مسلمانوں کی ایک بڑی فوقیت اور سرکار اصلاط السلام کے ایک بڑے عظیم مقام کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان عورت تھی اس کے سامنے ایک یہودی آیا کیونکہ یہ یہودیوں کے اندر یہ عادت ہے کہ بعض قرآن کی آیتوں کو مانتے تھے بعض کو نہیں مانتے تھے ایک بات پھر یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ ایک نبی کو دوسرے نبی سے بڑا چڑھا کر بیان کرتے تھے اور قرآن نے کہا ہے وصف نبوت کے لحاظ سے سارے نبی کو ایک جانو فضیلت کے لحاظ سے الگ الگ ہے پھر من کلم اللہ ورف آباد وصف نبوت میں سب برابر ہے امام راضی فرماتے ہیں یہاں سے مراد یہ ہے کہ وصف نبوت میں سب برابر ہے فضیلت الگ الگ ہے درجات الگ الگ ہے مرتبے الگ الگ ہے اللہ کی بارگاہ میں قرب الگ الگ ہے لیکن نبوت کے وصف کے لحاظ سے سب برابر ہے لیکن یہ بات یہودیوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودی کہنے لگا کہ ہمارے موسا علیہ السلام بہت سخی تھے اور بڑے مہربان بڑے شفیق بڑے سخی ان سے جو آدمی جو مانگتا حضرت موسا عطا کر دیتے یہاں تک کہ وہ اپنی بات میں اتنا بڑھ گیا کہ سرکار کا مذاق اڑانے لگا مان اور حضرت موسا کی تعریف کرنے لگا حالانکہ یہ کوئی تعظیم کا مقام نہیں ہے یہ کوئی توصیف کی بات نہیں ہے یہ بات یوں ہوئی کہ صدیق کے اکبر کے نام کا جلوس نکالو اور نبی پاک کے نام کا جلوس نکالنا حرام ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو درجات ملے ہیں وہ سرکار کی برکت سے ملے ہیں نا تو چاہیے تھا کہ سرکار کو بڑا کہہ کر پھر علیہ السلام کی تعریف کرتا لیکن وہ کیا کہتا کہ علیہ السلام بڑے شکید ہے اور تعریف میں اتنا بڑھ گیا کہ سرکار علیہ السلام کی عظمت کو گھٹانے لگا تو یہ ہوا کہ جناب فضیلت کے لحاظ سے مصطفیٰ افضل ہے اور فضیلت کے لحاظ سے حضرت موسا کو وہ مقام نہیں جو میرے اللہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو فضیلت ہر ایک چیز دیکھنی پڑے گی یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر کے نام پر عام چھٹی کا اعلان کرو ورنہ حکومت کو یوں کر دیں گے اور نبی پاک کے میلاد کی چھٹی کی بات آئے بولے بدت شرک ہے تو یہ ہوتی ہے یہودین کی عادت کس کی یہودیوں کی عادت کہ فضیلت کو برقرار نہیں رکھتے ہیں جس کی فضیلت بڑی ہو اس کی بڑی فضیلت کے بجائے دوسرے کو بڑا بناتے ہیں تو اس یہودی نے اس مسلمان بیوی کے سامنے یہ بات کہی کہ جناب حضرت موسا بڑے صحیح تھے اور حضرت موسا علیہ السلام سے جب کوئی شخص جو سوال کرتا وہ عطا فرما دیتے اس مسلمان بیوی کو غصہ آیا اس نے کہا بے شک حضرت موسا علیہ السلام بڑے سخی تھے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں بے شک اللہ نے حضرت موسا کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا لیکن سخاوت کے اس مقام پر میرے نبی ہے وہ مقام کو آپ کے موسا بھی تسلیم کرتے ہیں اس عورت نے فوراً اپنے بچے سے کہا کہ جا اور آج بتا دے اس یہودی کو کہ مصطفیٰ کتنے سخی ہیں کہ جا اور مصطفیٰ سے کہے کہ اپنا قمیض مجھے عطا کر دو سرکار علیہ السلام کے پاس اس وقت صرف ایک ہی قمیض تھا اور ایک تہبند تھی اور کچھ بھی نہیں تھا وہ بچہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا حضور میری والدہ جو ہے وہ آپ کا کمیز منگا رہی ہے سرکار اپنا کمیز اتار کر دے چلے جاؤ اب نماز وقت ہو گیا صحابہ کرام مسجد میں نماز کے انتظار کر رہے ہیں سرکار کے جسم پر کپڑا نہیں ہے صرف تہبند ہے سرکار نے سلاط اسلام اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے باہر نہیں نکلتے صحابہ کرام بڑے حیران کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے سرکار نے سلاط اسلام تشریف نہیں لائے لیکن سرکار نے سلاط اسلام باہر تشریف کیسے لاتے کہ آپ نے اپنا قمیض جو گویا کہ اللہ کی راہ میں عطا کر دیا تھا کیونکہ سرکار نے سلاط اسلام کی ذات یہ تھی کہ آپ کی زبان اقدس پر نہ کبھی لا ہوتا تھا اور نہ کبھی کسی حاجت کے لیے اگر ہوتی تھی کہ اگر دے دیا تو پھر کیا ہوگا اگر کیا ہوگا نہیں نہ تو آپ کی زبان پر کبھی اگر آیا ہے اور نہ آپ کی زبان پر کبھی لا آیا ہے آپ نے جو اپنا کمیز عنایت کر دیا صحابہ کرام آپ کے حجرے میں داخل ہوئے کی کہ حضور جب حضور علیہ السلاط السلام کو دیکھا تو سرکار نے سلاط السلام کے جس میں اقدس پر قمیض نہیں تھا سرکار نے سرکاری السلام نے بیان فرمایا کہ ایک بچہ آیا تھا اس کی والدہ نے کہا کہ کہ میں آپ کے قمیض کی خواہش مند ہوں آپ مجھے اپنا قمیض عنایت فرمائیے تو میں نے اسی وقت قمیض نکال کر دے دیا تو جب یہ واقعہ اور یہ سخاوت نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے دیکھی تو وہ اشمار ہو گئے اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا نزول سرکار کی عظمت پر نازل ہونا شروع ہو گیا اور سرکار کی فضیلت اور سرکار کی عظمت اور سرکار کی عظمت کی تو شان یہ ہے کہ سرکار سے جب بھی کسی سائن نے کچھ مانگا ہے سرکار نے منع نہیں کیا بخاری شریف ایک حدیث کتاب الجہاد میں بھی کتاب اللباس میں بھی ہے سرکار علیہ ولی السلام کا تہبند بوسیدہ ہو گیا تھا تہبند جو تھا وہ بوسیدہ ہو گیا تھا کوئی آیا آنے والے نے سرکار علیہ علی السلام کو نیا تہبند تحفے میں دیا سرکار علیہ صلاحت السلام نے وہ تحفہ قبول کیا اور ظاہر سی بات ہے وہ تہبند سرکار کے اپنے کام آنا تھا اس لیے وہ تہبند گویا کہ بوسیدہ ہو چکا تھا فوراً اسی وقت ایک نے کہا کہ حضور آپ یہ تہبند مجھے عطا کر دیں سرکار نے سلاط السلام نے اپنے معاملے کو نہیں دیکھا بلکہ اس نے سوال کیا تھا سرکار نے کر دیا سرکار نے جب دے دیا جب مجلس ختم ہوئی جب وہ صحابی باہر نکلے تو باہر کے صحابہ نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تمہیں پتا نہیں کہ سرکار نے سلاط السلام کے پاس دوسرا تہبند نہیں اور سرکار کا اپنا تہبند اس قدر بوسیدہ ہو چکا ہے اور یہ سرکار کے کام آتا تم نے کیوں لیا اس صحابی نے کہا خدا کی قسم میری کیا مجال کہ میں پہننے کے لیے سرکار کا تہبند دوں میں نے تو اپنے کفن کے لیے لیا ہے میں نے تو اپنے کفن کے لیے لیا ہے اور اس کی شرح کرتے ہوئے اللہ ابن حضرت کلانی رحمت اللہ نے فت الباری شرح بخاری کے اندر فرماتے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بزرگوں کے آثار کو سنبھالنا اور اس سے تبرک حاصل کرنا صحابہ کی سنت ہے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ابن حضر نے یہ لکھا لیکن سعودی عرب نجدی علماء کے سب سے بڑے بن باز نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ابن حجر کو اعتراض کیا کہ جناب صالحین کے آثار سے تو مدد حاصل کرنا شرک ہے یعنی ان کے فتوے سے ابن حجر اسکرانی بھی گویا تھے اسلام سے باہر ہو گئے ماد اللہ ہم نے کہا ابن حجر اسکرانی تو بعد میں باہر ہوئے صحابی پر کیا فتوا لگائے گا تو کہ جب صحابہ کرام سے وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے برکت کے لیے لیا اپنے کفن کے لیے لیا اور کفن کے لیے لینے کا مطلب کیا تھا برکت کے لیے تو یہ نجدی علماء کا بڑا پرانا عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں کے آثار سے برکت ملے گی وہ بندہ کافر ہو جائے گا یہ الگ بات ہے کہ شاہ فہد کے والد صاحب کا جبا ان کا مسواک ان کا جوتا ان کی پگڑی ان کا جہاز جہاز تو آج بھی جدہ میں ہے اور ریاض کے میوزیم کے اندر ان کا جوتا ان کا جبا ان کا مسواک ہم نے کہا واہ مرنے والا تیرا باپ تھا تو جوتا بھی تو نے سنبھال کے رکھا مرنے والا تیرا باپ تھا تو تو نے جبا بھی سنبھال کے رکھا مسواک بھی سنبھال کے رکھا تو ہے تجھ پر کاش تو نبی پاک کے کسی ایک آثار کو تو مدینے میں سلامت رکھتا حکومت نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مدار پر جو گنبد بنائے تھے اس کو سلامت رکھتا نبی پاک کو فرماتے ہیں کہ قبروں پر مت بیٹھا کرو اس لیے کہ قبر پر بیٹھنے سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے اور قبروں کو توڑ دینے سے مردے کو تکلیف نہیں پہنچتی قبروں کو توڑ دینے سے مردوں کو تکلیف نہیں پہنچتی صحابہ کرام کے مزارات کو کس بے دردی کے ساتھ جنت البقی کے اندر مسمار کیا گیا بولے وہ حضرت علی نے ان کو تلوانے کا حکم دیا تھا ہم نے کہا امریکہ حضرت علی ایسے نہیں تھے کہ کبھی مسلمانوں کی قبروں کو تلوانے کا حکم دیتے ہاں حضرت علی نے اور سرکار نے خود جس جگہ پر مسجد نبوی آج آباد ہے وہاں پر مشرقوں کی قبر تھی سرکار نے مشرقوں کی قبروں کو اکھاڑا تھا لیکن مسلمانوں کی قبروں کو سرکار نے کبھی نہیں توڑا اور مسلمانوں کی قبروں کا احترام خود سرکار سرکار علی سلاط اسلام نے کیا فرمایا ہے بخاری شریف حدیث ہے جب حضرت عثمان بن معذون کا انتقال ہوا ان کی قبر بن گئی سرکار ان کی قبر پر گئے اور سر کی طرف اور پاؤں کی طرف بڑے دو پتھر لگائے اور سرکار نے فرمایا یہ پتھر میں نے کیوں لگایا ہوں لوگ کہتے ہیں قبر ہے قبر مٹا دو قبر مٹانے کے لیے ہوتی ہے میں نے کہا تمہارا مذہب نبی ہم کو یہ نہیں سکھاتے نبی ہم کو یہ نہیں سکھاتے کہ قبریں مٹانے کے لیے ہوتی ہے بخاری شریف حدیث ہے سرکار نے حضرت عثمان بن معذون کے سر کی طرف اور پاؤں کی طرف بڑے بڑے پتھر لگائے اور فرمایا اولیما بھی ہاں یہ قبریں یہ اس نشان سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا میں اس نشان سے اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا تو نبی پاک علما فرما کر عام حکم دے رہے کہ قبروں کی پہچان کے لیے کسی نشان کو سب کرنا شریعت نے بیٹا نہیں نبی پاک کی سنت ہے نبی پاک سنت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکتیں حاصل کرنا یہ صحابہ اکرام کا پرانا طریقہ ہے حضرت آسما کے پاس سرکار کا جبہ تھا مسلم شریف کے ہے وہ فرماتی جب ہم نے کوئی بیمار ہوتا تو ہم اس جبے کو دھوتی اور دھونے کے بعد اس کا غسلہ جو نبی پاک کے جبے سے پانی جو ٹپک رہا ہے اس کو مریضوں کو پلاتے تو اللہ مریضوں کو شفا دے دیتا نستشفی بھی ہاں ہم اس سے شفا شفا طلب کرتے اگر یہ مطلقاً قاعدہ بنا دیا جائے کہ غیر اللہ سے شفا رسولوں سے شفا مانگنا شرک ہے تو میں نے کہا صحابہ پر کیا فتوا لگے گا ہاں چھبے سے جو شفا دی تھی حضرت آسما نے اور صحابہ نے ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ جبا مستقل ذات ہے یہ جبا قادر مطلق ہے نہیں بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ قادر مطلق ذات اللہ کی ہے اس نے نبی کو اپنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں نبیوں کو مقام عطا فرمایا جتنا مقام وہ چاہتا تھا اور نبی پاک کے جسم سے جو جھبا مس ہوا ہے تو با معظم ہستی سے جھبا گویا کے مس ہوا تو اس جھبے میں بھی گویا کے مسیحائی پیدا ہو گئی اور جب اس کو دھوتی اور مریضوں کو پلاتی تو اللہ شفا دیتا اور یہی سرکار کے مبارک کی شار ہے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے ام سلمت رضی اللہ تعالی انہا سرکار کی ازواج ہے کہتی ہیں کہ میرے پاس سرکار کا موئے مبارک تھا ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو ہم اس موئے مبارک کو نکالتی اور اس کو پیالے میں گھما کر مریض کو پلا دیتی تو کیا ہوتا تو شارع بخاری اور ارشاد کستانی فرماتے ہیں وہ صحابہ کرام مرض کے اس بال مبارک کے پانی سے شفا طلب کرتے تھے اس بال مبارک کے پانی سے کیا طلب کرتے تھے شفا طلب کیا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا برکت حاصل کرنا یہ صحابہ کا بہت پرانا طریقہ ہے کہتے ہیں اس ہر اثر کو مٹا دو نجری حکومت کہتی ہے اس ہر نشان کو مٹا دو جو نشان کسی بزرگ کے نام سے مشہور ہو جائے ہم نے کہا بخاری شریف ابتدا میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے قریبی جب کوئی حج پر جانے لگا عمرے پر جانے لگا تو اس نے پوچھا میں سفر کیسے کروں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تو تو ایسا جائے گا وہاں وہاں رکنا اور پر مسجد سے دور ایک جگہ ہے پہاڑی وہاں پر تو دو رکعت نماز پڑھنا پھر اونچا چلنا پہاڑ سے اس طرف جا کر بیٹھ جانا پوچھا یہ ساری حرکتیں آپ مجھے کیوں سکھا رہے ہو کیوں کہا فرمایا کہ میں نے سرکار کے ساتھ سفر کیا میں جو تجھے جگہ بتا رہا ہوں نا وہاں وہاں مصطفیٰ رکے گا تو بھی رک لیا کر تو سر صحابہ کرام نے تو سرکار کے ایک ایک آسار کو سنبھال کے رکھا کہ سرکار کہاں بیٹھتے تھے وہیں جا کر بیٹھے وہ ایک دفعہ حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ آپ آئے اور کانٹے دار جھاڑی تھی اس نے امامے کو پھنسایا اور کھینچ لیا اور امامہ کھل گیا صحابہ نے کہا حضور یہ کیوں کہا میں نے اس لیے کیا کہ ایک دفعہ سرکار یہاں سے جا رہے تھے تو سرکار کا امامہ شریف ان کانٹوں میں پھنس گیا کانٹوں نے بوسے دیتے ہوئے امامہ کھول دیا تو میں نے آج گویا کہ اسی سنت پر گویا کہ عمل کیا اور ایک بات حضرت عمر سے خود ہے آپ اپنی اٹھنی کو گول گول پھرا رہے گول گول پھرا رہے قاضی آپ فرماتے ہیں صاحبہ نے پوچھا کیوں فرمائش لیے کہ ایک دفعہ میں نے سرکار کو ایسا کرتا ہوا دیکھا تھا تو سرکار کی ہر ہر نشانی کو صحابہ اکرام نے محفوظ کیا سرکار کے ایک بڑے ضعیف صحابی جو مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے تھے کیونکہ جب بارش ہوتی تھی تو نعرے بہنا شروع ہو جاتے تھے تو سرکار کے شراب اسلام نے اپنے صحابی سے کہا کہ تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو رات کا وقت ہو کیونکہ بنا ہی تمہاری کم ہے تم آ نہیں سکتے مسجد نبوی تک تو گھر میں نماز پڑھ لیا کرو انہوں نے کہا حضور گھر میں کیسے نماز پڑھوں پہلے آپ آؤ گھر میں میرے اور گھر میں خود نماز پڑھو پھر اس جگہ کو مسلح بناؤں گا بخاری شریف شریف ہے حضرت عدمان کے گھر میں جب سرکار پہنچے ظہر کی نماز کا وقت تھا آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے سرکار نے فرمایا یہ نہیں کہ سرکار نے کہیں جا کر نماز پڑھ لی تو برکت کی جگہ بن گئے نہیں سرکار ان سے کہتے بتا کہاں نماز پڑھوں تو بتا کون سی جگہ کو برکت والی بناؤ اور کی حضور یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے یہاں آپ نماز پڑھے سرکار سرکاری سلام گئے وہاں پر نماز پڑھی اور اس صحابی نے اس جگہ کو اپنے لیے مسلح بنا دیا تو کیا وہ مشرق ہو گئے تھے بدتی ہو گئے تھے کسی بزرگ اگر کاش حضرت عثمانی غنی کو باغ آج موجود ہوتا کم سے کم دور سے دیکھتے تو صحیح کہ اس کو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا حضرت عثمان غنی سے اس کو کوئی نسبت تھی کاش آج سرکار نے شراب ایک خراب تو ایک چھوڑ دیتے کہ جس کو دودھ چلے ہاتھ لگانے نہ دیتے کیونکہ تم کیا جانو بندر کیا جانے ادرک کا سواد تم کیا جانو ایمان کی چاشنی کیا ہوتی ہے ہاتھ لگانے مسلمانوں کو نہ دیتے اور آگے سے باؤنڈری لگا دیتے لیکن کم سے کم دور سے دیکھنے تو دیتے کہ یہ وہ عمارت ہے جس پر مصطفیٰ کا ہاتھ لگا تھا یہ وہ جگہ ہے تم سے اچھا تو صدام حسین نکلا اللہ اس کے عمل میں برکت عطا فرمائے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ محل دیکھا بسرا کے قریب کسرا کا محل کسرا جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کے لیے سب سے بڑی طاقت وہی تھی کیسر و کسرا کسرا جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور ہے نبی پاک ابھی پیدا ہو رہے ہیں سرکار پیدا ہو رہے ہیں پیدائش کے ساتھ سرکار کا سب سے بڑا مورچہ سرکار جہاں مکے میں پیدا ہوئے وہاں عراق میں زلزلہ آ گیا اور کسرا جس کو اپنے محل پر فخر تھا اس کے محل کی دیوار میں دار آ گئی اور اس کے محل کی چھت سے گیارہ کنچرے زمین پر گر گئے اور اس کو خبر مل گئی کہ ندی آ گیا ہے شہید بجانے والا تیرے پاگل مذہب کو مٹی میں ملانے والا نبی پیدا ہو چکا ہے تو سرکار کا اتنا بڑا معاوضہ اس دیوار کے اندر موجود ہے جس کو عراق کی حکومت نے سلامت رکھا ہے اور الحمدللہ فقیر کو یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے اس دیوار کو بوسا دیا کہ جناب سرکار صلاحت اسلام کے موضوعات کی بیند کرتا ہے سرکار کے ایمان سرکار کی صورت اسلام کے موضوعات کو ظاہر کرتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے یہ باتیں ہم نے تو کتابوں میں پڑھی تھی لیکن جب آنکھوں سے جا کر دیکھ لیا تو بتائیے ایمان کتنا مضبوط ہو گیا کہ واقعی میں یہ جھوٹ نہیں سچے تم نے تو بدر کو بھی ختم کر دیا عہد کو بھی ختم کر دیا ہونین کو بھی ختم کر دیا کیا چاہیے نماز پڑھنی ہے بٹن آن کرو ایئر کنڈیشن چالو کرو نماز پڑھو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ جناب بزرگوں نے کیا کیا تھا بزرگوں نے کیا نہیں کیا تھا کھجور کھاؤ لینڈ کروزر آ جائے مرسیڈیز آ جائے سفر کرو اس میں اور گویا کہ شراب کی بوتل اگر تمہارے پاس نہ ہو تو انگریز تمہیں گویا کے مہیا کر دیں گے اور ایئر کنڈیشنوں میں نمازیں پڑھو المختصر حضرات محترم ہمارا مذہب ایئر کنڈیشن میں نمازیں پڑھنا نہیں میں حرام نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ سعودیہ عرب سے ہماری تاریخ وابستہ ہے ہماری آنے والی نسل کو ہم کیا بتائیں گے بدر کہا تھا بدر میں ہمارے بڑے بڑے صحابہ اکرام نے ایسے ایسے مار کے بتائے ہماری وہ تاریخ ہے ہماری تاریخوں کو ان لوگوں نے مٹا دیا تاکہ مسلمان اگر پچاس سال سو سال کے بعد لوٹ کر جائے تو وہاں پر سنگ مرمر نظر آئے ایئر کنڈیشن نظر آئے لیکن کہیں پر حضرت علی کا وہ حجرہ نظر نہ آئے کہیں پر صحابہ کے آثار نظر نہ آئے اٹلی ہمارے ایک بہت بڑے عزیز ہیں وہ اٹلی گئے جب وہ اٹلی پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کرسچنوں کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں اس کے قریب انہوں نے باؤنڈری ماری ہوئی ہے تو انہوں نے کرسچن سے پوچھا کہ جناب تم یہ بلڈنگیں توڑ کیوں نہیں دیتے ہو جتنے اچھے تم نے بلڈنگیں بنائی ہے تو یہ ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ رکھنے کی ضرورت کیا ہے اس نے کہا یہ ہمارے بزرگوں کی بلڈنگ ہے یہ ہماری آنے والی نسل دیکھے گی کہ ہمارے گزرے وہ لوگ اتنے کارنامے والے تھے اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے میں نے کہا تف انگریزوں سے عبرت حاصل کر لیتے کہ انہوں نے اپنی آنے والی نسل کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کے شاہکار سنبھال کے رکھے ہیں کہ ہمارے بزرگ کوئی گویا کہ بیکار یا بزدل نہیں بلکہ ان کے ایسے ایسے شاہکار وہ انگریز مسلمانوں کے نام سے جس کا دل بہل جاتا تھا تم نے مسلمانوں کے سارے تبرکات کو مٹا دیے خیبر کو مٹا دیا بدر کو مٹا دیا دعا فرمائیے اللہ رب العزت ایسے جنہوں نے عقائد سے اللہ ہمیں محفوظ بزرگوں کی عظمت کم سے کم جو ہمارے دل میں مولا کریم کو استقامت کا فرما تاکہ ہم اگر وہ آسار نہ دکھا سکے تو اپنی زبانوں سے اپنے بچوں کی تعلیم تو کر سکیں ان کو تائید تو کر سکے اپنے بزرگوں کی محبت کو ان کے دل میں منتقل تو کر سکے دعا فرمائیے اللہ نے اس پر عمل کی توفیق عطا ختم ایک دفعہ ایک بات یہاں پر اور ہے سرکار کی سخاوت پر میں عرض کروں جس کو نہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہتر نہ ہوگا سیدی سندی حضور کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ابتدائی دور کی بات ہے آپ ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے بڑے محدث بڑے مفسر ملتان شریف ان کا مزار دس ہے تو کسی ہندو عورت نے پرچی دی اور کہا کہ یہ آپ لے آپ اپنے نبی کی سخاوت کو بیان کر رہے ہیں اختیار کو بیان کر رہے ہیں محرم کے دن تھے آپ سے پہلے کئی مولانا یہاں پر گزرے دو تین ہاتم تائی کی بڑی تعریف کی اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی بڑے سخی ہیں تو ذرا اس کا آپ جواب دے دیں کہ ہاتم تائی زیادہ سخی تھا کہ آپ کے نبی زیادہ سخی تھے اور آپ کے علماء نے یہ بھی دلیل دی ہے اس کی سخاوت پر کہ اس کے محل کے ساتھ دروازے تھے اور ساتوں دربارے مانگنے والوں کے لیے کھلے رہتے تھے اگر کوئی شخص ایک دروازے سے کوئی سامان لیتا اور اس کی نیت نہ بھرتی دوسرے پر آ جاتا تو ہاتم تائز کو جھڑکتا نہیں بلکہ دوسرے سے بھی دے دیتا اور اگر وہ دوسرے سے تیسرے اور مختصر ساتوں دروازوں پر بھی آ جاتا تو ہاتم تائز اتنا سخی تھا کہ وہ ساتے دروازوں سے دے دیتا تھا تو اب یہ آپ بتائیے کہ آپ کے نبی زیادہ سخی تھے یا ہاتم تائز آپ نے فرمایا یہی واقعہ میری نبی کی سخاوت پر سب سے بڑی دلال کرتا ہے کہا کس طرح آپ نے فرمایا یوں کہ میرے نبی کی سخاوت کا عالم تو اپنی جگہ پر ہے حاتم تائی تاریخ سکی تھا کہ جو سات دروازے تو اس اس کے تھے لیکن کا منگتا پھر بھی بھوکا رہ جاتا تھا جو دوسرے دروازے پر آ جاتا تھا اس کا منگتا پھر بھی کنگلا رہ جاتا تھا جو ساتویں دروازے پر آ جاتا تھا میرے مصطفیٰ نے اپنے دروازے سے جس کو دیا وہ پھر کسی دروازے پر گیا ہی نہیں فرمایا میرے آقا نے جس کو نواز دیا اس دروازے سے وہ نواز نہ کیا پھر وہ دوسرے دروازے پر نہیں گیا ہاتم تائی شاید دینے میں کنجوسی کرتا تھا اس لیے کہ وہ پہلے سے دوسرے دوسرے میں تیسرے تیسرے پر چوتے یا پھر اس کے صاحب کا پیڑ نہیں بھرتا تھا نیت نہیں بھرتی تھی میرے مستفا اپنے آستانے پہ جس کو دے دیتے تھے وہ پھر کسی کے آستانے پر جاتا ہی نہیں تھا درگے پاس پڑیے کاف کا واقعہ یہاں پر جو ہے کہ وہ قابل غور ہے سورہ کاف مکی ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے اصاب کہف کے متعلق سوال کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر اصاب کہف کے متعلق آیتوں کا نظور ہوا اصاب کہف اسلام کا بہت بڑا ایک لحاظ سے درس کا واقعہ ہے جس میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے ایک مسلمان کے لیے استقامت کی دلیل ہے ایک مسلمان کے لیے اپنے دین پر کس طرح جمنا ہے مر مٹنا ہے اس واقعے میں اس کی گویا کے بہت بڑی نشان رہی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو وہ جو ساتھ طور اس واقعے کو واقعہ تو سمجھے لیکن در سے عبرت سمجھے میں نے حضرت یوسف کے واقعے کو بھی محض اس لیے نہیں کہ آپ صرف سن کر گویا کے خوش ہو جائے اس میں بھی عبرتیں تھی اساد کاف کے واقعے میں بھی بہت عبرتیں موجود ہیں حضرت اشار اسلام کے بعد اہل انجیز ان کی حالت ابتر ہو گئی خراب ہو گئی اور گویا کہ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے کو زبردستی بت کی پوجا کرواتے تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین بیان کیا تھا وہ تعلیم انہوں نے چھوڑ دی اس کو فراموش کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننا چھوڑ دیا اور بت پرستی شروع کر دی پوجا پاٹ شروع کر دی اور زبردستی ایک دوسرے کو گویا کے پوجا کرنے پر اور پوجا پاٹ کروانے پر گویا کہ وہ اشرار کیا کرتے تھے اس وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ وہ اتنا بڑا جادر تھا کہ جو شخص بت کی عبادت نہیں کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا تو اصحاب کہا کا واقعہ جن سات بزرگوں کے نام سے مشہور ہے وہ اللہ کے نیک بندے جب ان کو پتا چلا کہ تقیانوس بادشاہ زبردستی اپنی عبادت کراتا ہے تو ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا سر صرف اللہ کے سامنے جھکے کسی بت کے سامنے نہ جھکے آپ ساتھ کے ساتھ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے آپ ساتوں کے ساتھ اصحاب اس غار کے اندر چلے گئے غار کو کہتے ہیں غار کے اندر چلے گئے اور چھپ گئے بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی سارے گاؤں والے بت پرست ہو گئے ہیں انہوں نے کہا سارے تو ہو گئے لیکن سات جو تھے وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کے مذہب پر کہتے تھے اور کہتے تھے ہم بتوں کو سجا نہیں کریں گے ہم اسی کو سجا کریں گے جو عیسیٰ کا خدا ہے اس نے پوچھا کہاں گئے کہاں غار کے اندر گئے کہا چلو غار کے اندر کے پہنچا تو کہا اس غار کے اندر گئے کہا اس نے اپنے وزرا کو بلایا کہ ایک مضبوط سی دیوار اس کے ارد گرد کھینچ دو غار کے اور غار کا منہ بند بند کر دو اس لیے کہ جب غار کا منہ بند ہو جائے گا اندر سارے کے سارے خود ہی مر جائیں گے اب کون جائے ان کو نکالنے کے لیے لیکن جب عمال نے حکم دیا جس مزدور کو حکم دیا وہ مزدور بڑا شریف اور نیک تھا اس کے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ دیکھو یہ ساتھ جو یہاں سے اس علاقوں کے چھوڑ کر نکلے یہ مال کی وجہ سے نہیں نکلے یہ شہرت کی وجہ سے نہیں نکلے یہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکلے یہ صرف اس لیے نکلے کہ ہم اللہ کو مانتے اس نیک آدمی نے کیا کیا ان ساتوں بزرگوں کو جانتا تھا اس نے ساتوں بزرگوں کا نام ایک تختیب لکھا تختی پر لکھ کر اس کو تانبے کی پیٹی میں رکھ دیا اور دیوار کی جو بنیاد ہوتی ہے بنیاد اس پیٹی کو محفوظ کر دیا کہ اگر کہیں یہ دیوار ٹوٹ جائے یا کوئی یہاں پر آ جائے اور دیوار کو توڑ دے تو یہ پیٹی جو بظاہر سامنے نظر آ رہی ہے اس کو کھولے تو اسے پتا چل جائے یہ دیوار کا کیا واقعہ ہے یہ دیوار کیوں کھینچی گئی ہے اور گویا کہ غار کن یادوں کے ساتھ منسلک ہے المختصر تین سو سال گزر گئے اللہ نے اپنے ان چاروں بندوں پر تین سو سال تک نیند تاری کر دی وہ تین سو سال تک سوتے رہے اب جو تین سو سال کے بعد اس علاقے میں جو ایک حکومت آئی وہ حضرت عیسا کے بالکل دین کے مطابق وہ بادشاہ بڑا ایماندار بڑا نیک لیکن اس دور میں ایک فتنا اٹھ گیا تھا ایک بہت بڑا فرقہ اٹھ گیا تھا جو کہتا تھا کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا ماں زندہ وہ بادشاہ نے اس کو دلائل سے منوایا ہر طریقے سے منوایا لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آئی بادشاہ میں جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ تفسیر کی مستند کتاب تفسیر کبیر میں بھی ہے اور تفسیر خاجن کے اندر بھی یہ واقعہ بالکل شرابس کے ساتھ موجود ہے اب دیکھیے بادشاہ کتنا نیک تھا جو تین سو سال کے بعد اسی بستی پر آیا ہے وہ بادشاہ ایک گھر میں گیا اور اندر سے کنڈا لگا کر سجدے میں لے سجا ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا مولا یہ تیری ملک ہے تو نے مجھے ان کا حاکم بنایا ہے لیکن ایسا فتنہ اٹھ چکا ہے کہ مولا یہاں پر لوگوں کے ایمانوں کا مسئلہ ہے تو ہمارے لیے کوئی ایسی دلیل بنا دے کہ یہ سارے فرقے ختم ہو جائیں اور وہ یہ بات مان لے کہ تو مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو مارنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے یہ دعا کر کے بادشاہ نکلا اور اس کی دعا اللہ کے بارے میں قبول ہوئی اب دیکھیے یہ بادشاہ کتنا نیک تھا جو اللہ سے دعا کر رہا ہے یہ کافر ہو سکتا ہے بولے بولے یہ کافر ہو سکتا ہے کتنا نیک تھا اس بات کو ذہن رکھے ٹھیک ہے اب واقعہ کیونکہ آگے بڑھنا تھا ایک شخص بکری چراتے اس غار تک پہنچا اس نے جب دیوار کو دیکھا اس نے کہا یہ دیوار یوں ہی بنی ہوئی ہے اس دیوار کو توڑ لیتا ہوں اس کی مٹی بلاک وغیرہ جو اپنے گھر میں لے جاتا ہوں اور اپنے استعمال کر لوں گا جب اس نے دیوار کو توڑا تو آگے سے غار کا منہ نظر آیا علماء فرماتے اس پر تاری کر دی گئی خوف تاری کر دیا گیا وہ وہیں پر اپنی بکری وغیرہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگا اب جب وہ بھاگا اور غار کے اوپر سے دیوار ٹوٹ چکی تھی یہاں پر اللہ نے ان ساتوں کو جگہ دیا تین سو سال کا سب گزر گیا ہے یہ ساتوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو بالکل حساس جس طرح بندہ کیلولا کرتا ہے نا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سو کر اٹھتا تو بالکل فریش ہوتا ہے چائے کی طلب ہوتی ہے اور بالکل وہ فریش ہوتا ہے تو ساتوں آدمیوں نے ساتوں بزرگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو بھوک لگی ہے انہوں نے کہا اچھا کہا آپ بازار میں بیٹھو میں جاتا ہوں تھوڑا دیکھتا ہوں دقلانوس کی فوج ہمیں دیکھ تو نہیں رہی ہے میں چھپکے سے جاتا ہوں بازار سے کھانا لے کر آتا ہوں اب یہ جب بازار میں پہنچتے ہیں امام راضی فرماتے ہیں بازار میں پہنچے نان والے کے پاس لیکن جب بازار میں پہنچے تو دروازے پر دیکھا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یہ حرام کو دکیا نوس تو بڑا مشرق یہاں پر اللہ کا نام کیسا لکھا ہوا ہے اب لوگوں کو دیکھا تو لوگوں کا طور طریقہ الگ وہ حضرت عیشا کا نام لے رہے ہیں یہ بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا دقیہ نوش کے زمانے میں تو کوئی حضرت عیسیٰ کا نام لیتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یہ عجیب دور آ گیا کیا ہو گیا دقیہ نوش کو کیا وہ مسلمان ہو چکا ہے کیا وہ ایمان لا چکا ہے اب یہ اسی ششو کنج میں تھے لیکن وہ تو تین سو سال پہلے مردار ہو چکا تھا اب کیا ہوا یہ ایک نان والے کی دکان پر پہنچے اور جیب سے سکہ نکالا وہ تین سو سال پرانا ہو رہا اور نان والے کو کہا نان دو نان والا سکوں کو دیکھتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے آپ سے پوچھا یہ سکہ آپ نے کہاں سے لایا آپ نے کہاں سے لایا میرا سکہ میں نے دیا آپ کو وہ سمجھ گیا کہ جناب ان کو کہیں خزانہ ملا ہے اس لیے کہ تین سو سال کا سکہ یادی لے کر آ رہے ہیں یہ کیسی بات ہو سکتی ہے پکڑ کر وہ لے گئے حاکم کے پاس حاکم سے کہا کہ آپ ان سے پوچھیے ان کو خزانہ ملا کہ نہیں ملا حاکم نے کہا جناب آپ کو خزانہ ملا ہے انہوں نے کہا مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا بھائی ہے سکا اگر آپ اور کہتے تو یہ دیکھو میں جب سے وہاں نکال کے بتاتا ہوں یہ میرا ہی ہے میں اپنے جب سے دے رہا ہوں اور مجھے نان چاہیے میرے چھ ساتھی اوپر انتظار کریں ان کی بھوک لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان بزرگوں نے کہا سنو پھر میں جو سوال کرتا ہوں صرف اس کو جواب دو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے بولا ٹھیک آپ نے فرمایا دقیانوس زندہ ہے بولے دقیانوس اس کو مرے تو کئی سو سال ہو گئے آپ نے کہا اچھا آپ نے کہا دقیانوس کی حکومت نہیں ہے بولے اس کو مرے تو کئی سو سال ہو گئے تو اللہ نے آپ کے دل میں صبر تھا فرمایا آپ نے کہا بس ٹھیک میں سمجھ گیا کہ اب واقعہ کیا ہے تو میرے عزیز سن نہ مجھے خزانہ ملا ہے نہ کچھ میں دراصل دقیانوس کی حکومت کا باشندہ ہوں اور ایسا ایسا واقعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے فرمان بردار بندے ہم اس کی عبادت کے لیے گار میں چھپے تھے تو اللہ نے ہمیں تین سو سال تک لوگوں کی نظر چھپا کر رکھا یہ واقعہ اور کچھ نہیں ہے واقعہ یہی ہے وہ حاکم بڑا حیران ہوا کہ لگا آپ کے ساتھ کوئی اور ہے انہوں نے کہا ہاں ہمارے چھ ساتھی اور ہے جب وہ چھ ساتھی کو دیکھنے کے لیے گار تک پہنچے تو چھ ساتھی اندر ڈر گئے وہ سمجھے کہ شاید میں اپنی فوج کو لے کر آ گیا ہے اور وہ اللہ کی تصویر تحریر کرنے لگے کہ یا اللہ ہم تو تیرے لیے آئے تھے تو ہماری حفاظت فرما لیکن جب دیکھا کہ جناب وہ حشاش بشاش ان کے ساتھ ان سے بات کرتے ہوئے آ رہے جب سارا واقعہ وہاں سے پتا چلا حاکم نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ بادشاہ سلامت ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے تین سو سال پرانے لوگ آج موجود ہیں جن کا لباس بھی ہماری طرح نہیں ہے جن کے پاس کھانے پینے کے جو پیسے تھے وہ بھی ہماری طرح نہیں ہے جن کے بات کرنے کا طریقہ بھی گویا کہ ہم سے کئی گنا مختلف ہے بادشاہ کے دل کو قرار ہوا اور اس نے دل میں کہا اللہ نے میری دعا سن لی اس نے فوراً سارے فرقے والوں کو جمع کیا کہا تم کہتے ہو نا اللہ مارنے کے بعد زندہ نہیں کرتا آؤ چلو سب سب کو لے گئے غار پر اور اصحاب کاپ نے اس بادشاہ سے گلے ملے اور گلے ملنے کے بعد ان فرقے والوں نے دیکھا جب ان کے سامنے سارے دلائل آ گئے کیونکہ یہ بات تو جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی تھی ان کو بھی پتا چل گیا کہ جناب ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو ایمان ایمانت فرمایا اور وہ گویا کہ اپنے کمر سے لوٹ گئے اور انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ واقعی میں یہ انسان جو تین سو سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں یہ اس واقعے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ مارنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے اس واقعے کے بعد جب ان کے قوم میں امن ہوا وہ فرقہ ختم ہوا یہ ساتوں کے ساتوں بزرگوں نے بادشاہ سے مسافہ کیا معانقہ کیا اور بادشاہوں کو دعائیں دی اور کہا اللہ آپ کی حکومت میں برکت طا فرمائے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے غار میں جا کر دوبارہ آرام کریں وہ ساتوں کے ساتھ بزرگ جب غار کے اندر گئے اور دیوار جب ٹوٹی تھی تو ان کے صداقت پر سب سے بڑی دلیل جو تھی وہ صندوق تھا تانبے کا جس کو جب کھولا گیا تو وہ جس پر ان ساتوں بزرگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور نیچے دقیانوس کی مہر تھی یہ ان کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ جناب یہ واقعی میں سات بزرگ ہے اور یہ کے دور کے جب یہ ساتوں بزرگ غار کے اندر تشریف لے گئے جانے کے بعد حقیقی ان پر گویا کہ موت تاری ہو گئی اور اللہ رب العزت نے ان کو موت عطا فرمائی اور وہ انتقال فرما گئے اب وہ بادشاہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا تھا اس فرقے کو ختم ہونے کی اس نے کہا اللہ نے ہمارے لیے دیکھو کتنی بڑی دلیل بنا دی کتنے بڑے فطرے سے اللہ نے ہم کو روک دیا اس نے اپنے سارے وزیروں کو کہا اس نے کیا کہا اس کے الفاظ قرآن بتاتا ہے اور وہ جو غالب رہے تھے علیہم مسجدہ انہوں نے کہا ان بزرگوں کی قبر کے قریب مسجد بنائیں گے بادشاہ نے کہا کیا ہم ان بزرگوں کی قبر کے قریب کیا بنائیں گے اچھا اب ذرا آپ نے قرآن اور تصویر سے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ وہ مسجد بناتے ہیں لیکن مزید میں علماء کے حوالے اس پر دیتا ہوں کہ وہ اہل ایمان تھے اور انہوں نے مسجدیں کیوں بنائی تھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے میرے ہاتھ میں اس وقت تفسیر کبیر ہے اس کی جلد نمبر سات ہے سور ہے اسی آیت کے تحت کہتے ہیں کہ دو گروہ تھے اس وقت ایک کافر تھا ایک مسلم تھا تو جو کافر تھا اس نے کہا بابل کافی مسجد جو کافر تھا اس نے کہا کہ ہم جو ہے اس دروازے کے اوپر اور اس گاڑ کے دروازے کے پاس ایک عمارت بنائیں گے لیکن جو مسلم تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہاں پر آپ کو عمارت بنانے نہیں دیں گے بلکہ ہم یہاں پر گویا کہ کے مسجد بنائیں گے تو امام راجی فرماتے انہوں نے مسجد بنائی یو بنا اللہ بابل کافی مسجدہ انہوں نے غار کے منہ پر مسجد بنائی یہ کیا کیا ضرورت تھی مسجد بنانے کی ید و ہاتھ القول و یہ دلا اللہ اقوام کانفین فنتخذن علیہ مسجدہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے نیک بندے تھے وہ سارے کے سارے یہ اصحاب کہاں کے بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ جو مسجد بنا رہے ہیں وہ بادشاہ جو ہے نا جو قوم جو مسجد بنا رہی ہے ان کے بارے میں امام غازی فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے کون تھے اور ہی اللہ وہ سارے کے سارے اللہ کے نیک بندے تھے اور نہ ابود حضن علیہ مسجد مسجد انہوں نے کس لیے بنائی تو امام راضی فرماتا نہ ابود اللہ کی وہ نصب کی آثار اصحاب انہوں نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ ہم یہاں پر اللہ کی عبادت کریں اور یہ مسجد جب تک رہے گی تو اصحاب کہاف کے بزرگوں کے آثار باقی رہیں گے یہ امام راضی کی زبان سے آپ نے سنی ہے ایک پاک پڑی اب دیکھیے تفصیل جلانے میں کیا لکھتے ہیں کہتے قال الذین النبین علی امرہم امر الفتنتی وہ لوگ جو اپنے اس مقام پر پہنچے بادشاہ اور قوم وہ کون تھے تو صاحب تفصیل جلال لکھتے بحم المومنون وہ سارے ہندو کو تو مومن نہیں کہتے نا کافر کو مومن کہتے مومن کا تو بہت آسان ہے جو اللہ کو مانتا ہو رسول کو مانتا ہو مومن جو اللہ کو ایک مانتا ہو وہ مومنون وہ سارے کیا تھے مومن تھے آپ کہیں دل سے اس لیے کہ بزرگ تھے ان کی صداقت کی اگر ہم بات دل سے گواہی دیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے ان کے سمراج سے ہم مستفیض ہوں گے بہم المومنون وہ سارے مومن تھے اس لیے انہوں نے وہاں پر کیا بنائی اور اس کے حاشیے میں ہے مسجد اس لیے بنائی تھی کہ یوسلی و رکو فی مکان تاکہ ہم چونکہ وہاں پر بزرگوں کی قبر ہے اور ہم ان کے قریب میں نماز پڑھیں گے تو وہاں پر سے ہمیں برکتیں ملیں گی اور یہی بات علامہ مدارک نے صاحب علامہ نصبی نے تفسیر مدارک کے اندر علامہ علاؤدین نے تفسیر خاطر کے اندر قاضی ثناء اللہ جن کو ہمارے مخالف بحقی وقت کہتے ہیں انہوں نے تفصیل مذہبی کے اندر لکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے مسلمان تھے کون و بادشاہ اور اس کی قوم اور انہوں نے مسجد اس لیے بنائی تھی کہ یہ بزرگوں کی قبر ہے کیونکہ جہاں بزرگ تشریف فرما ہوتا ہے کیونکہ جہاں پر بزرگ رکتا ہے جہاں پر بزرگ کے قدم لگتے ہیں اس جگہ پر اللہ کی رحمت اترتی ہے تو جہاں پر بزرگ اپنی قبر میں موجود ہوں تو وہاں پر اللہ کی کتنی رحمت اترتی ہوگی تو انہوں نے اس اندازے سے وہاں پر مسجد بنائی مسجد اس لیے نہیں بنائی تھی کہ بزرگوں کو سجا کریں مسجد سمجھتے نا مسجد مسجد کیوں بنائی تھی تاکہ اللہ کو سجا کریں ان کے جس طرح دیکھیں آپ اکثر ہمارے وہاں پر مداروں کے قریب مسجد ہوتی ہے تو وہاں پر سہد مدار کو سجا کیا جاتا ہے یہ اللہ کو سجا ہوتا ہے جس طرح کہ مسجد یہاں پر ہے تو مدار ادھر ہوتا ہے مدار اس طرف ہوتا ہے اور مسجد اس طرف ہوتی ہے کوئی شخص مدار کو سجا نہیں کرتا یہ تو سارے الحمدللہ للہ بینا حضرات دیکھتے ہیں نا عقلمند حضرات سمجھتے بھی ہے کہ قبروں کو کوئی سجا نہیں کرتا مسجد صرف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ با برکت لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں یہ عبادت مشغول ہے ہم یہاں عبادت کریں گے تو ان کی عبادت سے انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی یہ مطلب ہوتا ہے تو ان تمام تصویروں کا خلاصہ بلکہ تمام علماء نے یہی بات لکھی کہ وہ سارے کے سارے مسلمان تھے اور انہوں نے مسجد اس لیے بنائی تھی کہ وہاں پر وہ عبادت کریں اور صاحب مزار سے کیا حاصل کریں یہ سارے اسلام کے مبلغین کا آپ نے حوالہ دیکھا نا اور آج آئیے پھر میں تصویریں تفیم القرآن سے مودودی صاحب کی پھر ایک حرکت آپ کو بتاتا ہوں جو میں کہتا ہوں کہ عبرت کے لیے بڑی واضح ہے مودودی صاحب کیا لکھتے ہیں مسلمانوں میں سے بعض لوگ نے قرآن مجید کی آیت کا بالکل الٹا مفہوم لیا ہے وہ اس سے دلیل ٹھہراتے ہیں کہ بزرگوں کی قبر پر عمارتیں مسجدیں بنانا جائز حالانکہ یہاں قرآن ان کی گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ کہتے ہیں مسلمان تھے علماء کہہ رہے ہیں مسلمان تھے قرآن کہتا مسجد بنائی تھی مودودی صاحب کہتے ہیں وہ گمراہ تھے قرآن ان کی گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے یعنی قرآن کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ انہوں نے مسجد بنائی تھی تو مسجد بنانا کیونکہ گمراہوں کا کام ہوتا ہے نا تو اس لیے کہتے ہیں وہ گمراہوں میں معاذ اللہ اللہ مسجد گمراہ بناتے ہیں گمراہ لوگ بناتے ہیں قرآن کو کہتا ہے انہوں نے مسجد بنائی تھی مودودی صاحب کہتے ہیں قرآن ان کی گمراہی کی طرف اشارہ کرتا ہے واہ کیا الٹا مطلب نکالنے میں اگر کہیں پر فوق دی جائے تو کہیں کا رونا کہیں کے سر پر یہاں پر قرآن ان کی گمراہی کی طرف اشارہ کرتا ہے مودودی صاحب تو گئے مر کر مٹی ہو گئے میں ان کے مبلغین کو دعوت فکر دیتا ہوں مجھے قرآن میں بتاؤ کہ کہاں پر ان کی گمراہی کا اشارہ ہے یہ قرآن موجود ہے کس بارے موجود ہے سورہ کاف آج موجود ہے مجھے وہ آیت بتاؤ مجھے اشارہ تو بتاؤ کہ کہاں پر قرآن نے اصحاب کاف کے ان بزرگوں کو اور وہ بادشاہ کی پوری قوم کو گمراہ کہا ہے قرآن ان کو گمراہ نہیں بلکہ کہاں وہ مسجد بناتے ہیں اور مسجد کون بناتا ہے اللہ کے نیک بندے جس کی توفیق موجودی صاحب کو شاید نہیں ہوئی اس لیے وہ مسجد بنانے والے کو گمراہ کہہ رہے ہیں اللہ اب کسی مومن کو گمراہ کہنا کتنا بڑا کام ہے بڑے بڑے علماء امام راضی کے سامنے تفیم القرآن کی کیا اوقات ہے مودودی صاحب کی کیا اوقات ہے علامہ مدانی کے سامنے مودودی صاحب کی کیا اوقات ہے علامہ روح المانی کے سامنے مودودی صاحب کی کیا اوقات ہے قاضی اللہ کے سامنے مودودی صاحب کے سردان اور ان کے ان کی کیا اوقات ہے اتنے بڑے بڑے علماء سب سے بڑی بات قرآن کے سامنے مودودی کی کیا مجال کہ وہاں پر دم مار سکے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مسجدیں بنائی تھی مودودی کہتا گمراہ کام کر رہے تھے آگے سنیے کیا لکھتے کہتے ہیں جو نشانی ان ظالموں کو باسل بادل موت یعنی مرنے کے بعد زندہ کرنے کا یقین دلانے کے لیے دکھائی گئی تھی اس سے انہوں نے غور سے چاہوں گا غور چاہوں گا اس سے انہوں نے ارتقاب شرک کے لیے ایک خدا داد موقع سمجھا یعنی یہ جو دلیلیں تھیں نا مودودی صاحب یہ کہنا چاہتے یہ تو ان کو سمجھانے کے لیے کہی تھی لیکن مسجد بنانے کے بنا کر انہوں نے شرک کر دیا اور یہ شرک انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں خدا داد موقع سمجھا خدا اسلام کوئی چیز ہے نا بھائی خدا داد یہ دیکھیے خدا داد کوئی پشتوں کا لفظ تو نہیں ہے نا خدا داد موقع سمجھا یعنی شرک شرک سب سے غلیظ غلیظ گنا ہے سب سے غریب گنا کیا ہے شرک اللہ گار سے گناہ گار کو سکتا ہے لیکن مشرق کو اللہ معاف ہو شرک سب سے بڑا ظلم ہے شرک سب سے بڑی نجاست ہے اور شرک اگر بندہ کرے تو وہ اس کا اپنا فیل ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو نہیں بولتا کہ تم میرا شریک ڈھونڈ مانگ اللہ اللہ اس کو یہ نہیں بولتا کہ تو بتوں کے سامنے سدھا کر مودودی صاحب کہتے ہیں انہوں نے شرک کے لیے خدا داد موقع سمجھا کیا سمجھا شاید آپ خدا داد کے مطلب کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے یہ اردو زبان کا لفظ ہے تو یہ ہمارے اردو کے سب سے مستند لغت ہے فیروز الغات اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا داد کا کیا معنی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لکھتے ہیں خدا داد کا معنی ہے من جانی اللہ یعنی جو اللہ کی طرف سے من جانی اللہ یعنی جو اللہ کی طرف سے ہو تو مودودی صاحب یہ کہتے ہیں اگر وہ کافر بھی ہوئے ماد اللہ ماد اللہ بقول ان کی مغلطات کے اور انہوں نے شر کیا تو شرک اپنے مطلب سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف سے کیا معاذ اللہ اب مجھے آپ بتائیے اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ اللہ بھی اگر معاذ اللہ شرک کی توفیق ہے شرک کی باتیں لوگوں کو سکھائے تو اسلام کا کیا ہوگا پھر اللہ کو فرمان کا کیا ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے میں مشرقوں کو پسند نہیں کرتا ایک طرف تو اللہ شرک کرنے بولے نقل کفر اور دوسری طرف کہے میں مشرقوں کو نہیں بخشتا تو ماد اللہ یہ مودودی تو جھوٹا ہو سکتا ہے ہمارے رب کا کلام جھوٹ سے پاک ہے ہمارے رب کا کلام جھوٹ سے پاک ہے اور وہ بزرگ جو مدار پر اس کی قبر پر جا کر مسجد بنائے اس لیے کہ نمازیں پڑھے تفسیریں کہہ رہی ہیں وہ مسلمان ہے انہوں نے مسجد بنائی اور وہ بیچارہ بادشاہ کمرہ بند کر کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے مولا کوئی نشانی بتا دے مولا کوئی نشانی بتا دے اتنے زبردست قسم کے مومن کو مودودی کیا کہہ رہا ہے گمراہ کہہ رہا ہے مشرق کہہ رہا ہے تو پتا چلا اگر یہ جماعتیں کسی کو مشرق کافر کہیں تو وہ اند اللہ مشرق نہیں ہوتا تو میں آج بھی مودودی صاحب کے متبعین کو اخلاص کی دعوت دیتا ہوں دعوت فکر دیتا ہوں کہ مجھے قرآن میں وہ نقطہ کو بتائیں جو آپ کے ابو الاعلی مودودی نے لکھا کہ قرآن ان کی گمراہی کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ اشارہ امام راضی کو نظر نہیں آیا وہ اشارہ تفسیر مدارک والے کو نظر نہیں آیا وہ اشارہ تفسیر جلالین والے کو نظر نہیں آیا وہ اشارہ ثناء اللہ تصاحب تفسیر مدری کو نظر نہیں آیا وہ اشارہ صحابہ کرام کو نظر نہیں آیا وہ اشارہ کس کو نظر نہیں آیا اگر وہ اشارہ نظر آیا ہے تو مودودی کو نظر آیا ہے پتا چلا ہم مودودی کے ماننے والے نہیں ہم ان کے اشاروں کو ماننے والے ہیں جو بزرگوں کے اشاروں پر عمل کرتے ہیں جو صحابہ کے اشاروں پر پر عمل کرتے ہیں صحابہ سے تو یہ ثابت ہے کہ وہ مسلمان ہیں اندازہ لگائیے جو شخص جان بچانے کے لیے وہاں پر اپنی قوم کو لائے اور اللہ کے دین پر لانے کے لیے اتنا بڑا مجمع کرے اس کو یہ بے غرض شخص کافر کہہ دے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ تو ایسے آدمی سے ہم دین کی کہاں وفا کر سکتے ہیں جو اللہ کے لیے لکھے لمبا ترنگا گویا کہ گورا چٹا بھولنے والی باتیں اللہ باللہ الب تو دعا فرمائیے ہمارے کالجوں میں اگر یہ باتیں ہیں تو آپ اس کے مبلغین ہیں اور آپ پر یہ فرض ہے کہ یہ عبارتیں جس طرح میں ببانگے دن اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے کسی جماعت کے خوف کو نہیں اور صحیح بات آپ تک پہنچا رہا ہوں ٹنکے کی چوٹ پر اسی طرح اب آپ پر فرض ہے کہ اگر کوئی شخص مودودی صاحب کی کتابیں پڑھے تو مودودی صاحب کی خرافات اور ان کی کم عقلی ان کے پچکانا پن کو ان پروفیسر صاحب کے سامنے واضح کیا جائے اگر وہ نہ مانے تو ان سے کہیے آپ اطراف جو ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے لمبا ترنگا گورا چٹا مذاق والی عبارت اصاب کاف کو کافر لکھنا ہمت ہے پروفیسر صاحب تو دعوت مناظرہ سمجھ لیجئے یا دعوت فکر سمجھ لیجئے ہمیں ان باتوں سے مطمئن کر دیں لیکن جب کیا مطمئن کریں کریں گے جہاں پر اللہ انہیں مسلمان کہہ رہا ہے موضوع بھی اسے کافر کہہ رہا ہے تو ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں نا چاہے نام اسلامی رکھو کام اسلامی نہیں ہے اللہ رب العزت اگر ہم اسلام پر ہیں تو کام بھی اسلامی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا اور جن کی تعریف اللہ نے اسلام کی تعریف کی ہے جن کی تعریف اللہ نے کی ہے ان کی تعریف ہمیں تا دمے مرک اور ہماری آنے والی نسل در نسل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے بڑے بڑے گستاخ لوگوں نے تو میرے نبی کو نہیں چھوڑا میرے نبی کے بارے میں بھی مغلزات بکے مودودی صاحب نے اگر کاف کے بارے میں کہہ دیا تو کیا جاتا ہے ہر نیک شخص کے خلاف کوئی نہ کوئی چیخنے والا جھوٹ باتیں منسوخ کرنے والا ہوتا ہے تو دعا فرمائے اللہ ہمیں کذابوں سے جھوٹوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ وابستہ فرمائے سچوں کے ساتھ ہمارا اثر فرمائے جن کی اللہ تو نے تعریف کی ہے تیری سنت پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما ہمارے اعمال کی حفاظت فرما تیری بارگاہ میں شائستہ کے سے معزز کے سے تجھے خطاب کرنے کی تیرے محبوب کو خطاب کرنے کی تیرے محبوبین کو خطاب کرنے کی وہ آداب اور وہ توفیق مرحمت فرما ایمان پید موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے واخر داوانا الحمد للہ رب العالمین